ہم دنیا کی کسی طاقت کو نہیں مانتے دنیا کی کسی پاور کو نہیں مانتے اس لیے کہ ہم جب پیدا ہوئے ہمارے کان میں بتایا گیا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور جو بھی اللہ اکبر کہے گا وہ ہمارا بھائی ہے جو اللہ اکبر کو نہیں مانے گا وہ ہمارا بھائی نہیں ہے جو اللہ اکبر کے خلاف لڑے گا وہ ہمارا دشمن ہے جو اللہ اکبر کے خلاف کسی اور کی پاور ماننے کی بات کرے گا وہ کیمونزم ہو وہ سوشلزم ہو وہ کیپیٹلزم ہو وہ سرمایہ داری ہو ہم کسی نظام کو نہیں مانتے ہم اللہ اکبر کے جامع جملے میں کہہ چکے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اس کے سوا کوئی رب ہو نہیں سکتا ہم اللہ اکبر کے جملے میں کہہ چکے ہیں کہ ہمارا ہم پر جو حکم چلے گا وہ اللہ کا چلے گا ہم پر جو نظام چلے گا وہ اللہ کا چلے گا ہمارا جو نظام معیشت ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا اقتصادی نظام ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا سیاسی نظام ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا ہمارا زندہ رہنا اللہ کے لیے ہوگا ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہوگا کل ان سلاتی و نسو کی مماتی للہ رب العالمین ہم اللہ اللہ اللہ کے کے رنگ میں میں رنگے جا چکے ہیں عیسائیوں کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو رنگ میں غوطہ دیتے ہیں کہتے ہیں بپتسما ہو گیا اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہم پیدا ہوتے ہیں امام صاحب مولانا صاحب ہمیں ہاتھ میں اٹھا کر نہیں بتاتے کہ تو پختون ہے تو پنجابی ہے تو سرائکی ہے تو بلوچ ہے تو عرب ہے تو عجم ہے تو افغان ہے ہمارے کان میں بتاتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اب ہماری ترجیحات ختم ہو گئی جو اللہ کو مانے گا وہ میرا بھائی ہے وہ عرب کا رہنے والا ہو وہ عجم کا رہنے والا ہو وہ یورپ کا رہنے والا ہو وہ رشیا کا رہنے والا ہو وہ قفقاز کا رہنے والا ہو وہ سائبیریا کا رہنے والا ہو وہ میرا بھائی ہے جو اللہ اکبر کو نہیں مانے گا وہ میرے گھر میں رہتا ہے لیکن وہ میرا دشمن ہے وہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا ہماری ہماری ترجیحات ختم ہو گئی جب ہمیں اللہ اکبر کہا گیا سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں لڑنے کی طاقت پیدا ہوگی